اور یہاں تک کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تھے نیا لباس پہنتے تھے تو یوں اللہ تعالی سے عرض کرتے تھے اللہ ملک الحمد کما تصوتا نہیں ہے اللہ آپ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں ہیں آپ نے خدایا یہ لباس مجھے عطا فرمایا اسلو کا خیر و خیر ما سنیا لہو اللہ میں اس لباس کی بھی تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور خدا اس لباس یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا خدا وہ مقصد بھی پورا کرتا اس لیے پہنا گیا کہ گرمی سے حفاظت ہو اس لیے پہنا گیا ہے کہ سردی سے حفاظت ہو جس چیز کے لیے خدا یہ پہنا گیا خدا وہ مقصد پورا ہو جائے گا ہو جائے وہ بھی تو منشرہ ہی شر میں مانگتا ہوں اس لباس کے شر سے لباس کا شر یہ ہے بہت سی شرور ہیں یہ شر کیا تھوڑا ہے کہ لباس پہن کے انسان اکڑ ٹوٹنے والی حالانکہ کفن ان ساری کریز ان سب چیزوں کو سیدھا کر دیتا ہے بشر ما سالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مقصد پورا نہ ہو مقصد تو یہ تھا کہ سردی سے حفاظت ہو جائے اور معلوم ہوا کہ سارا گرم لباس پہننے کے باوجود سردی لگ رہی ہے کپ کپی تاری ہے اور بخار ہو گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے اس میں بھی اللہ سے پناہ مانگتے تھے کہ کوئی ایسا حصہ اس میں شرط نہ آ جائے اور خیر اس میں بھی طلب فرماتے تھے